السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول کریم بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر فور ایٹ ون نماز کے متعلق یہ سبق ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے اور پتے درختوں کے اوپر سے گر رہے تھے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی ہاتھ میں لی اس کے پتے اور بھی گرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر مسلمان بندہ جب اخلاص سے اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس سے اس کے گنا ایسے ہی گرتے ہیں جیسے یہ پتے درخت سے گر رہے ہیں یہ حدیث امام احمد نے نقل کی ہے سردی کے موسم میں درخت کے پتے ایسی کثرت سے گرتے ہیں کہ بعض درختوں کے اوپر پر ایک پتا بھی نہیں رہتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اخلاص سے نماز پڑھنے کا اثر بھی یہی ہے کہ اس کے سارے گنا معاف ہو جاتے ہیں ایک بھی نہیں رہتا مگر ایک بات ذہن میں رکھیے گا علماء نے لکھا ہے کئی احادیث میں اور قرآن میں اور دوسری جگہوں پر یہ ہے کہ نماز وغیرہ عبادات سے صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اس کے لیے نماز کے ساتھ توبہ اور استغفار کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اس سے غافل نہ ہونا چاہیے البتہ حق تعلی شان ہوں اپنے فضل سے کسی کے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دیں تو یہ دوسری بات ہے اس لیے آج یہ سبق ملتے ہی اہتمام سے ہمارے بھائی بھی مائیں بہنیں بھی کم سے کم یعنی مسجد میں جا کر یا اپنے مائیں بہن مسلح پر کھڑے رہ کر دل میں نیت کر لیں کہ اللہ میں تیرے لیے نماز پڑھتی ہوں اے اللہ میں تیرے لیے نماز پڑھتا ہوں اتنا تو آدمی دل سے نیت کرے اور اخلاص لانے کی کوشش کرے اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور ماؤں بہنوں کو اخلاص کے ساتھ اہتمام کے ساتھ اور اول وقت پر نماز پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے یہ میری تہجد کی دعا ہے اب آپ میرے ساتھ پڑھ لیجئے لا حول ولا قوت اللہ باللہ العلی العظیم یہ جنت کے خزانوں میں سے یہ کلمہ ہے اور اس کی بہت بہت بہت فضیلتیں حدیثوں میں آئی ہیں صحیح صحیح حدیثوں میں آئی ہیں اس کا ورد رکھیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور آج میری رائے یہ ہے کہ تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر سارے مرحومین کو ثواب دے دیجئے ان کو بہت خوشی ہوگی تین مرتبہ پڑھ لیجئے سورہ اخلاص اور سارے مرحومین کو ثواب دے دیجئے اور تین مرتبہ پڑھ لیجئے اپنے لیے بھی رکھ لیجئے آپ تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اگر مرحومین کو ثواب دیں گے